جلد ہی لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے کہ انہیں کس چیز نے ان کے اس قبلے سے پھیر دیا ہے جس پر وہ تھے آپ کہہ دو مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے